وہ خون جو پہلے گلا وہ لاشیں جو اس منگ کے درخت پہ لٹکی میں نے خود اس درخت کی جا کے زیارت کی ان شہیدوں کو سلام پیش کیا ان سب کا بدلہ ہم نے لینا ہے اور یہ تب ہوگا جب ہم کٹھے ہو کر اللہ سے جڑیں گے ورنہ دنیا والوں سے جڑے ایک لیڈر سے جڑے دوسرے کل وہ دو لڑیں گے کہیں گے آدھے ادھر آ جاؤ آدھے ادھر آ جاؤ آدھے ادھر جائیں گے وہ دو لڑیں گے کہیں گے آدھے ادھر چلے جاؤ آدھے ساری زندگی ہم زندہ باد مردہ باد زندہ باد اور رب کے بن جاؤ کہو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے دنیا والو تم بھی انسان ہم بھی انسان ہے تم بھی اگر عزت رکھتے ہو ہم بھی عزت رکھتے ہیں آؤ جہاد کے نعرے پہ جمع ہوتے ہیں ایک رب کے لیے لڑتے ہیں غیرت سے جیتے ہیں کسی کافر کے قدموں میں جا کے نہیں بیٹھیں گے بینر لے کے امریکہ سے نہیں کہیں گے آزادی دو ہمیں انگلینڈ سے نہیں کہیں گے آزادی دو ہمیں ہم آزادی مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے اللہ سے اور آزادی بھیک مانگ کے لیں گے چھین کے لیں گے انشاءاللہ چھین کے لینی ہے اور خالی کشمیر کی بات کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے ہمارے اسی ہزار شوادا یہاں شہید ہوئے ان اسی ہزار چودہ کے بدلے میں بس ایک علاقہ لے لو گے یا پورا انڈیا لو گے پورا انڈیا لیں گے انشاءاللہ اپنا عزم اونچا کرو آج سارے مسجد میں جا کے دو رکعت نماز پڑھ کے کہو اللہ جتنے گناہ ہو گئے گئے بخش دے سے ہم تیرے تیرے بن صرف تیری تیری سنیں گے گے مانیں رستے پہ چلیں گے جہاد سے محبت کریں گے اس لیے کہ نبی مجاہد قرآن میں ساڑھے چار سو آیتیں جہاد کی اور کتابوں میں لکھا ہے حدیث کی تفسیر کی فقہ کی تصوف کی تمام کتابوں میں لکھا ہے جو شخص جہاد کا انکار کرتا ہے کافر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ قرآن قرآن کا منکر ہے نبی کا منکر ہے صحابہ کا منکر ہے اسلامی غیرت کا منکر ہے جہاد کا منکر کافر ہے اور جو جہاد کے بارے میں بحث کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے جو جہاد چھوڑ کے گھر بیٹھا رہتا ہے اور اسے کوئی عذر نہیں ہوتا وہ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے تو آئندہ جہاد کی مخالفت کا جرم تو نہیں کرو گے انشاءاللہ